کریم میرے محترم بزرگ بھائی دوستو بہت اللہ کا احسان و کرم بہت اللہ کا احسان و کرم بہت اللہ کا احسان و کرم سے ہمیں اور آپ کو سب کو دین کی محنت کے عنوان پہ جمع ہونے کی توفیق ادا فرمائے آج ہمارے اجتماع کا آخری دن ہے <coughs> انشاءاللہ شاء کچھ دیر کے بعد جو جماعتیں نکلنے والی ہیں ان کو جوڑا جائے گا جڑ گئی ہیں جو باقی ان کو جوڑا جائے گا پھر اللہ کے راستے میں جانے والوں کی ہدایت ہوں گی ہم اللہ صاحب دامد القدم کی ہدایت دیں گے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ہدایت کے بعد دعا ہوگی جماعتیں سکے ہوں تو میرا کہنا اس وقت تھوڑی دیر کے واسطے ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ ہمارا سب کا دین پہ چلنا آسان ہو دین پہ چلنا ہوگا اللہ ہم سے راضی ہوگا اللہ راضی ہوگا تو دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں آخر بھی اللہ کے ہاتھ میں یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب آپ سب جانتے ہیں <coughs> مقولہ ہے اردو میں اندھا کیا چاہے دعا کیا ہم کیا چاہتے ہیں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اور دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے قدرت سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جس نے اپنا ایمان بنا لیا صحیح اور جس نے امان بنا لیا صحیح ہم اسے دنیا بھی کامیاب کریں گے اور آخر میں کامیاب کریں گے من من خیان تیل یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک مال پہ نہیں ہے چیزوں پہ نہیں ہے جالت پہ نہیں زمین پہ نہیں ہے کاروبار پر نہیں ہے دکان پر نہیں ہے کسی پہ نہیں ہے اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے صحیح ایمان پر صحیح اعمال پر بس ہر ہر ہر ہر انسان اختیار کر سکتا ہے امیر بھی غریب بھی تو میرے دوستو محنت نے سیکھی ہے ہمارے اعمال ٹھیک ہوں امال ٹھیک ہوں گے ایمان کے ٹھیک ہونے پر ایمان ٹھیک ہوگا ایمان کی محنت پر ہمارے بڑوں نے یہی ترقی بتائی یہی ترقی ہے پہلے آئے گی ایمان کی محنت ایمان کی محنت کے بعد ایمان بنے گا ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے کہ ہمارے اختیار میں پھر حالات لاپ یہی ترتیب اختیار فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ نے ہم سب جانتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں تاریخ جانتے ہیں جب آپ کو نبت دی گئی تو آپ نے کیا اعلان یا لا الہ الا اللہ میں انسانوں کو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ دکان کا ذکر ہے نہ مال کا ذکر ہے نہ ملازمت کا ذکر ہے کلمے کا ذکر اور کلمہ کیا ہم سب جانتے ہیں الفاظ نہیں ہیں صرف بلکہ الفاظ کی حقیقت ہاں کلمے کی حقیقت جیسے ہم کہتے ہیں مکان جو اردو جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں میم کاف الف نون یہ حروف مل کے لفظ بنتا ہے مکان تو کیا صرف مکان کے لفظ سے ہمیں سردی سے حفاظت ہو جائے گی گرمی سے حفاظت ہو جائے گی بارش سے حفاظت ہو جائے گی بھائی ہمارے بیوی بچے محفوظ رہیں گے ہمارا مال محفوظ رہے گا ہماری جان محفوظ رہے گی میم کیا پلی نون سے نہیں بھائی یہ تو لفظ ہے مکان کی حقیقت ہمیں حاصل کرنی ہوگی دیواریں ہوں چھت ہوں دروازے ہوں کھڑکی ہوں تب کہیں مکان بنے گا تو پر اس مکان کے اندر ہم گرمی سے بچیں گے سردی سے بچیں گے بارش سے بچیں گے ہمارے بیوی بچے محفوظ رہیں گے مکان بنانے کے لیے محنت چاہیے تو یہ کلمے کے اسفاظ ہم کو حاصل ہو گئے اللہ کے فضل سے <laughs> یہ بھی اللہ بڑا انعام ہے لیکن اس پہ اتفاق نہیں کرنا اس پہ ٹھہرنا نہیں آگے پڑھنا کلمے کی حقیقت حاصل کرنا اور کلمے کی حقیقت کیا کلمے کی حقیقت کیا ہے بھائی کلمے کی حقیقت یہ ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہیں <laughs> نظر آتی ہیں سب سے سب سے اپنے یقین ہٹا لو اس سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا چونکہ سے لے کے حضرت جب السلام تک کچھ نہیں ہوتا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ہے نہ نفع نقصان نہ حیات موت نہ عزت و ذلت کچھ نہیں ہے یہ مخلوق ہے مخلوق یہ خالق نہیں کسی چیز کی ہاں خالق ایک اللہ حیات کا خالق ایک اللہ موت کا خالق ایک اللہ عزت کا خالق ایک اللہ دل کا خالق ایک اللہ سکون کا خالق ایک اللہ پریشان کا خالق ایک اللہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں <coughs> ایمان یوں بنانا سب پر پڑے دنیا پہ نہ ہونے کی نظر اور پڑھے و حدیث پر کہ اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس میں میں کروں گا اللہ مجھے کامیاب کرے گا دنیا میں رکھ دے گا نکاح ہٹاؤ دنیا سے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ ایمان بنانا اس ایمان کی حقیقت حاصل کرنا یہ حقیقت ایمان جس میں مثال دی ایک مکان کے الفاظ اور ایک ہے مکان کی حقیقت کیسے ایک ہے کلمے کے الفاظ اور ایک کلمے کی حقیقت یہ ساری محنت سب جو ہو رہی ہیں دنیا میں تبلیغ کے نام پر یہ کلمی کی حقیقت کو حاصل کرنے کا یاد رکھیے اب ہاں کلمے کی حقیقت حاصل ہوا ہم اللہ کے راست میں جانا صحابہ کرام نے کل کی حقیقت کو حاصل کرنے کی بڑی بڑی محنتیں فرمائی بہت بھوکی پوری ملک کی زندگی اسی محنت میں گزری بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی بڑے بڑے ظلم جھیلے کفار کی عزتیں ان پہ آئیں اس کو برداشت کیا وہ سب مصیبتیں برداشت کی آہستہ آہستہ آہستہ تو ایمان پکا ہونا پکا ہونا شروع آخر میں جب ایمان پکا ہو گیا پھر احکام نازل ہوئے ہاں اس وقت احکام نازل ہوئے پر امن کی طاقت نہیں تھی اگر احکام نازل ہو جاتے <coughs> نافرمانی ہوتی تو لگ پکڑ آئے تھے اللہ نے پکڑ سے بچا رکھا ان کو احکام نازل ہوئے حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں لکھے پڑھے جانتے ہیں میں مثال دیا کرتا ہوں شراب جو حرام ہوئی کہاں حرام ہوئی بھائی کہاں ہوئی مکے میں مدینے میں مدینے میں پوری مکی زندگی میں حرام ہی نہیں شراب پی جاتی تھی صحابہ کرام شراب پی رہے تھے جو بج گئے بج گئے اپنے فکر سے دیکھنا مدینے میں ہجرت ہوئی تیرہ سال کے بعد تیرہ سال کی زندگی مکی ہے دس سال کی زندگی مدینی ہے تو تیرہ سال کے بعد جب صحابہ کرم منتقل ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ مرا ہجرت پر وہاں مدینہ میں آ کے حکم نازی ہوا شراب کی حرمت کا اور جب شراب کی حرام کا حکم نازل ہوا تو تاریخ میں لکھا یہ عرب شراب کے بڑے رسیا تھے بڑی چاہت تھی شراب کی قدیم قدیم زمانے کی شرابیں ان پر رکھی جاتی تھیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر شراب کا نام الگ تھا کھجور کی شراب الگ انگلک شراب کا نام الگ جو دن میں تیار کی گئی اس کا نام الگ جو رات میں تیار کی گئی الگ جو اندھیری رات میں بنائی گئی اس کا نام الگ جو چاندنی رات میں بنائی گئی اس کا الگ یہ آشیف جو ہوتے ہیں ہر نام الگ جیسے چھوٹا بچہ آپ کا ہو پیارا بچہ ہو الگ الگ نام رکھتے ہوں منا چننا انہیں کیا کیا نام جس سے محبت ہوتی ہے ایک نام نہیں رکھتے بچے کا کئی نام سے پکارتے ہیں جی ایسے ہی شراب کے کئی نام سے جتنے رسی شوقین تھے شراب کے عاشق زار قدیم قدیم شربان کے بعد مٹکم بھری جاری جب نازل ہوئی حرمت کی آیت ہو ہو لکھا ہے کتابوں میں کہ شراب کی جمی گھروں میں مدانیہ منادی نے آواز لگائی شراب گلیوں میں شراب کی حرمت کی کیا آیت سنائی گئی اسی وقت کھڑے ہو گئے شراب کے مٹکے تھے گھروں میں لاٹھی ماری توڑ ڈالی اور شراب اس دن مدی کی گلی میں ایسی بہی جیسے برسات میں پانی بہتا ہے کیوں ایمان بن گیا تھا ایمان بن گیا تھا اللہ کے احکام پر چلنا آسان تھا دن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ ہم اللہ کے احکام پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے اور نافرمنٹ کریں گے تو ناکام کام اللہ کر رہے ہو کامیاب نہ کس کے ہاتھ میں بھائی کس کے ہاتھ میں ایک اللہ کے ہاتھ بس ہم چاہتے ہیں کامیابی دنیا کی اور آفرت سے ایک ہی ہے غریب کے لیے امیر بھی جی جیسے پیدائش کا طریقہ ایک ہی ہے امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی کوئی لکھپتی پتی ہو کروڑپتی ہو ارب پتی ہو کڑوپتی ہو اس کا بچہ کیسا پیدا ہوگا جیسے غریب کا بچہ پیدا جی ایک ہی راستہ ہے پیدائش کا ارب پتی کے بچے کا بھی اور غریب کے بچے ایسی کمی کو ایک راستہ ہر کے لیے <coughs> جو اللہ کی یاد کرے گا اللہ سے کامیاب کرے گا غریب ہو امیر ہو جو نافرمانی کرے گا اللہ ناکام کرے گا دنیا میں بھی آخر کرے گا بس یہ محنت تبلیغ کے نام پہ جو ہو رہی ہے دنیا کے اندر یہ ایک بنیادی محنت ہے جس جو محنت کا طریقہ ہے حضور پاک میں آغاز شروع کیا تھا امت کا ایمان بن جائے امت ایمان سے بہت دور ہو گئی ایمان تو ہے مگر بہت بہت کمزور ہو گیا بہت کمزور ہو گیا بہت کمزور ہو گیا جی ایک مسلمان ہے جانتا ہے جھوٹ حرام ہے نہیں بچتا کہ ایمان بہت کمزور ایک مسلمان ہے جانتا ہے غیبت حرام ہے نہیں بچتا کیوں ایمان بہت کمزور یہ کمزوری ایمان نے مسلمان کو تباہ کر رکھا ہاں ایک مسلمان ہے جانتا ہے پانچ نماز فرض ہے نہیں پڑتا کیوں ایمان کمزور نہ تو نکالو اللہ کے میں ایمان بن جائے گا تو نماز کا بھی پابند ہو جائے گا ذکر کا پابند ہو جائے گا غیبت سے بچے گا جھوٹ سے بچے گا ہر برائی سے بچنے کی طاقت کے اندر ہو جائے گی ہر بھلے کام کرنے کی طاقت کے اندر ہو جائے گی کیوں ایمان بن گیا اس کو ہم یہ کہتے ہیں فرماتے <coughs> ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے بھائی یاد رکھو اس کو اس بات کو یاد رکھو ایمان جیسے دکان بنتی ہے جی دکان کی محنت سے کارخانہ بنتا ہے کارخانے کی محنت سے جی باغ بنتا ہے باغ کی محنت سے الفاظ سے نہیں بنتا ایک ڈاکٹر بنتا ہے ڈاکٹر کی محنت سے پانچ سال محنت کرنی پڑتی ہے جب کہیں ڈاکٹر بنتا ہے ہر چیز کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اسی بات سے بڑے فرماتے ہیں ایمان بنانے کی محنت گھر بیٹھے ایمان نہیں بنتا ہاں یاد رکھیے آپ گھر بیٹھے ایمان نہیں بنتا گھر بیٹھے ایمان کل کلمہ حقیقی نہیں بنتا صرف الفاظ رہیں گے اسی کے لیے بڑے فرماتے ہیں جیسے کام نے محنتیں فرمائی وہ تو بہت اونچی محنتیں تھیں بڑی اونچی قربانی تھی ہم خواب نہیں دیکھ سکتے ان قربانیوں کا باد صاحبہ کو گھر بیٹھ پہ لٹایا گیا ان کے ان کے ساتھ پتھر رکھے گئے صاحبہ کو دہتے گولوں پہ لٹایا گیا ان کی پیٹ جلجے ان کے خون سے دہتے انگارے بجے ایسے ایسے مشقت میں ڈالا گیا تھا صحابہ کرم جب کہیں ایمان کے پہاڑ بن گئے تھے ایسی مشقت میں ہم نہیں ہے ہم سے بڑے بن رہے ہیں تم کہاں مشقت برداشت کرو ایسی تمہیں کہاں دم خم ہے اتنا تم نے کہاں دم خم ہے ہم تم سے چار مہینے لگاؤ کم سے کم چار مہینے لگا دو ایمان کی محت پہ ان شاء اللہ تمہارا ایمان بنے گا اس کہتے ہیں تین چار چار مہینے لگاؤ چار مہینے کے لیے گھر چھوڑو چار مہینے کیا سیکھا چھوڑو ہاں؟ گھر چھوڑو ایک دن گھر چھوڑنا ہے ہے نہیں ایک دن کیا چھوڑا ہے نہیں ہے بچوں کو چھوڑو چار مہینے کے واسطے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے نہیں ہے ہمیشہ پہلے چھوڑنے سے پہلے پہلے چھوڑو چار مہینے کے واسطے چھوڑو بیوی کو چھوڑو بچوں کو چھوڑو گھر کو چھوڑو کاروبار کو چار مہینے ایک دن چھوڑنا ہے سب کو ایک دن کو چھوڑنا ہے جانا ہے اللہ کے پاس چھوڑ کر جانا ہے رک نہیں سکتے آپ ہم ہم ہمیشہ گھر میں رہ نہیں سکتے ہمیں بیوی بچوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے چھوڑنا جی جب اس پہلے پہلے چھوڑو تاکہ ایمان بن جائے ایمان بنے گا عمل بنیں گے عمل جب بنا اللہ حالات بنا دے گا حالات اللہ کے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ نہیں ہے سنیے آپ بات حالات انسان کے ہاتھ میں دیے ہی نہیں اللہ نے کسی انسان کے ہاتھ میں حالات نہیں ہے نہ لکھپتی نہ غریب کے حالات کے اختیار میں حالات کسی کسی میں ہے ہی نہیں ہاں ایک دوست ہیں یو پی کے بہت دن پہلے کی بات ہے ایک جماعت بنی تھی جاپان کی گئے تھے جماعت لے کر چار مہینے کام کیا بہت کام کیا بہت چار مہینے کے بعد آئے بہت سے واقعات سنائے وہاں کے جاپان کے وہاں کی ترقیات ہیں سائنس کی ترقیات ہیں بہت سی ترقیات ایسا ملک ہے ایسا ملک ہے ایسا کچھ نہ پوچھے ایسی ترقیات کسی دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہوں گے ہم نے کسی فقیر کو دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کوئی مانگنے والا تھا ہی نہیں اس پوری چار مہینے کی مدت میں ہم نے کسی فقیر کو نہیں رکھا بہت سارے وہاں کے ملک کے حالات گرے رکھے اس سب کے بعد بھی ایک ایک جملہ یہ فرمایا ایک بات سنیے <coughs> جو تعداد خودکشی کرنے والوں کی وہاں ہے جس کی یمنی اتنی اتنا مال اتنی دولت اتنی ترقیات سب کچھ اور اتنی پریشانی اتنی کہ آدمی خودکشی کر لے بڑی تعداد سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ اسی اسی ملک کی ہے دنیا میں جاپان سب سے اونچا ہے خودکشی کرنے والوں میں معلوم ہوا کہ حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے ہاتھ میں تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ یہ ایک طریقہ ہے ہے اس ترتیب پہ حضور پاس اٹھایا صاحبہ کو صاحبہ دنیا میں جب صاحبہ نے اس ترتیب پہ کام کیا ایمان کی محنت بنانے میں چلے ایمان بنا تو عمل بننے کی ہمت ہوئی عمل بنے ان کے تو اللہ کو جو حالات بنا دی ہم سب جانتے ہیں پڑھے لکھے جانتے ہیں تاریخ کیا تھے صاحب کرام شروع میں محکوم کے محکوم تھے یمن کے یمن کی حکومت تھی عرب پر یمن پہ یمن یہ ایران کی حکومت تھی یمن پر یمن کی حکومت تھی عرب پر غلام کے غلام محکوم کے محکوم تھے یہ کوئی حیثیت نہیں تھی سیاسی غربت پوچھے آپ غربت کا یہ عالم کے کھانوں کو کھانا نصیب نہیں پہنوں کا کپڑا نصیب نہیں حتیٰ کے حتیٰ کے کئی مثال نہیں سنی ہوگی تاریخ میں اپنی لڑکیوں کو اپنی لڑکیوں کو جب لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کیوں کہ ہمیں کھانے کو نہیں اس کو اس کا پیٹ کہاں سے بھریں گے ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا اس کا پیٹ کہاں سے بھریں گے باپ لے جاتا اپنی بیٹی کو ماں کی گود میں چھین کر ہاں ریگستان کا علاقہ گڑا کھودتا ہائے ہائے زندہ لڑکی کو دفن کر دیا کرتا تھا غربت کے کہ ایسی قوم میں لہ تبکش لائے اور ان لوگوں نے ایمان سیکھا ایمان سیکھا تو آماد بنے آماد بنے تو اللہ نے مت فرمائی حاکم کے حاکم بن گئے دنیا کا مال اللہ نے خدمت میں کے ڈالا اللہ نے خدمت میں کے ڈالا جو لکمے لکمے کو محتاج تھے کھانے کھانے کو محتاج تھے دنیا کے سارے معلوم تھا ان کے قدم لگ ڈال دیے ایک دفعہ حضرت علی آئے گھر میں اپنی بیوی سے کہا حضرت فاطمہ کھانے کو کچھ ہے فاطمہ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کچھ نہیں نہ آپ کو نہ ہم کو نہ بچوں کو چلے گئے گھر کے باہر ایک یہودی تھا قریب میں جس کا باپ تھا کھجوروں کا اس سے پوچھا کچھ کام ہے نا کہاں ہاں، کیا ہاں، باغ ہے پانی ڈالو ایک ایک ڈول ڈالو گے ایک کھجور دوں گا اچھی بات ہے آپ شیر خدا ماشاء اللہ ڈول لیا پانی کا کھینچنا شروع کیا پانی کنویں سے باؤلی سے کھینچ کھینچ کے ڈالا چھ ڈول ڈالے اور چھ کھجور الے اور کھینچو جتنے تم کھینچو گے تھا بس حال رسول کے لیے اتنا کافی ہے کیا تقبر تھا چلے آئے لے کے چھ کھجور بچوں کو دیا بیو کو دیا خود کھایا ایک دن ایسا بھی گزرا حضرت علی رجنا ایک دن ایسا بھی گزرا کہ آپ نے چالیس ہزار اشرفیے زکات میں دی سنیے آپ کتنی دی چالیس ہزار اشرفی درم نہیں دی میں دیں دی میں دی زکات میں زکات کس کو بولتے ہیں زکات کس کو بولتے ہیں بھائی سو میں سے ڈھائی روپے زکات سو میں سے پوری پوری دولت نہیں ہوتی زکات سو میں دو روپئے اٹھانوے یہ زکاتی چالیس ہزار دینار درہم نے دینار یہ مال دیا لوگ نکلتے اپنے گھروں سے زکاتی رقم لے کر مدینے میں کہ کوئی ہو دیں جس کے پاس جاتے کہتے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے نہیں میری ضرورت نہیں نہیں میری ضرورت نہیں ارے آخر گھومتے گھامتے گھومتے گھامتے لا کے بیت بن ڈال دیں یہ دولت تھی اس زمانے میں ہر ایک ذکار دیتا تھا کوئی غریب نہیں تھا مسلمان کوئی کھانے کا محتاج نہیں تھا کوئی پہننے کا محتاج نہیں تھا کیوں ایمان بن گیا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں مال کے ہاتھ میں نہیں ہے جب ایمان بنتا ہے تو مٹھی کھل جاتی ہے ہاں یاد رکھیے آپ جب ایمان نہیں ہوتا تو مٹھی بند ہو جاتی ہے حضور پاسم کی مٹھی کھلی ہوئی تھی آپ کتاب ملنے آپ کی سابق کھلی آپ کی مٹھی ایسی کھلی ہوئی تھی ایک جیسے تشریف لایا مسجد نبی میں نماز پڑھنے کو مغرب کی پھر تشریف لے گئے فوراً نماز سے پہلے شادی قامت ہو گئی تھی پھر جائے صحابہ کرم کو اللہ جزائے خیر دے ہر چیز پوچھی ہر چیز پوچھی آپ سے اللہ رسول آج نئی بات ہی کی آپ نے اقامت ہو گئی تھا آپ اقامت کے بعد گھر گئے آئے ہاں گھر میں کچھ سونا آ گیا تھا تو ہفتے میں ہدیے میں کچھ دفعہ آ گیا تھا میں نے گھر میں کہہ دیا کہ فوراً تقسیم کر دو رات ہونے سے پہلے پہلے دیکھا آپ نے مٹھی کھلی ہوئی تھی کیوں یقین اللہ پہ تھا میں تقسیم میں مدد کروں گا غربا کی اللہ مدد کرے گا میں مدد کروں گا مسکینوں کی اللہ میری مدد کرے ایمان منتا ہے تو مٹھی کھل جاتی ہے پیسے ہیں اللہ کے ہاتھ میں مٹھی کب بند ہوتی ہے جب ایمان نہیں ہوتا پیسے بہت ہے مسکین آتا ہے نہیں دیتا غریب مشکل آتا ہے نہیں دیتا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے مٹھی کیوں ایمان بنانا نہیں ہے جو ایمان بنتا ہے تو مال کھل جاتا ہے عمر پہ ایک فقیر نہیں ہوتا ایک مانگنے والا نہیں ہوتا آج مانگنے والے کیوں ہے مٹھیاں بند ہیں آج مسلمانوں کی مٹھیاں بند ہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے بات سمجھ آ رہی میری ارے بات سمجھ آ رہی نہیں ہاں یقین تھا اللہ کا مال میں نہیں میں مال کو خرچ کروں گا اللہ کی رضا کے واسطے اللہ اللہ مجھے اپنے قدرت سے دے رہا ہوں اللہ کا اللہ کے بے حد بے بےحصار ہے میں دوں گا ہزار اللہ مجھے دیکھا لاکھ میں دوں گا لاکھ اللہ دیکھا مجھے دس لاکھ اللہ کے خزانے کوئی کمی نہیں ہے ایمان بننے پر جب ایمان نہیں بنتا تو مٹھی بند ہوتی ہے ایمان بنتا تو مٹھی کھل جاتی ہے یاد رکھیے بات کو مٹھی کب بند ہوتی ہے جب ایمان نہیں ہوتا مٹھی کب کھلتی جب ایمان ہوتا اسی قدم پہ چلے صاحب کام ان کی مٹھی میں کھلی ہوئی تھی ان کی مٹھی میں کھلی ہوئی تھی ساری دنیا کو دے وہ تو ساری دنیا کو دینے والے تھے ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی ہاں اللہ نے اتنا اعزاز دے رکھا تھا اتنا ان کا اکرام دے رکھا تھا آج ہم دنیا کے سامنے پھیلانے پھیلانے ہاتھ والے ہو گئے ہم اس راستے سے ہٹ گئے جس راستے میں حضور نے چھوڑا تھا دنیا کے سامنے میں ہاتھ پھیلانے والے بن گئے ہائے ہائے جس قوم قوم جو آئی تھی دینے کو وہ تو قوم دنیا کے سے بھیک لینے والی بن گئی یہ محنت کی بات کی ہے تبلیغ کی ہاں پھر ہم اس ایمان پر آ جائیں اس سماج پہ آ جائیں جس سے ہم دنیا کو دینے والے بنے جی ہم آئے تھے دنیا میں سب جوں راستہ دکھانے کے بعد صحیح راستے سے ہٹ کر دنیا پریشان ہے آج پوری پوری پوری پوری پریشان ہے ہاں مشرق مغرب تک شمال سے جنوب تک کہیں امن نہیں کہیں چین نہیں ہزاروں ہزار قتل روز ہو رہے ہیں ہزاروں ہزار ڈاکے روز ہو رہے ہیں ہزاروں ہزار چوریں روز ہو رہی ہیں ہزاروں ہزار جناکاریں روز ہو رہی ہیں مشکل مگر ہزاروں ہی لاکھوں ہو رہی ہیں آج جی ہاں بچے بڑوں سے کنکار کر رہے ہیں بڑے چھوٹوں پہ شفقت سے دور ہیں یہ سب کچھ کیوں ہیں جی صحیح زیادہ کہ ایک ہی وجہ اس کی ایک ہی وجہ دو وجہ نہیں صحیح دن کا زندگی میں نہ ہونا یاد رکھیے اس کو یاد رکھیے بھولیے نا صحیح صحیح دن کا صحیح دن کا زندگی میں نہ ہونا ایک ہی وجہ جب صحیح دن صحیح دن یقین کایا پلٹ گئی رب کی رب کی کایا پلٹ گئی جب صحیح دن کے اندر آ گیا ارے صحیح یہ محنت کا کیجیے یہ تبلیغ کی محنت کہا کیجیے دنیا میں چڑھ رہی ہے مشق مغرب میں آج ماشاء اللہ کون سا بچہ جہاں جہاں جماعتیں نہیں گئی ہندوستان سے جماعتیں ہر ملک میں گئے مشق میں مغرب شمال میں جنوبی امریکہ میں ہر جگہ جا رہے ہیں ہر جگہ کے لوگ یہاں آ رہے ہیں دین کی محنت سیکھنے کو ہاں کچھ کام نہیں آ رہا دین کی محنت سیکھیں گے اپنے چلائیں گے ان شاء اللہ ہمارے ملک میں بھی دین زندہ ہو جائے گا دنتا زندہ گھر گھر خوشی مسرت کی لہر بیوی میاں کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے گی بچے بڑوں کا ادب کرنے والے بنیں گے بڑے چھوٹوں میں شفقت کرنے والے بنیں گے کیوں دین آ جائے گا دین میں وہ بات سنیں گے سنیں گے کہ کیوں فرمایا کہ اگر میں سجدہ کسی کو جا رہی ہیں سنیے آپ سجدہ کسی کو جا رہی ہیں اگر سجدہ کسی ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے ہاں اگر سجدہ اللہ کی سوائے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اگر کوئی عورت یہ سنے گی تو شوہر کی نافرمانی کرے گی بھائی ارے بولو شوہر کی نافرمانی کرے گی وہ ہم نہیں کرے اللہ کے اس نے فرما دیا میں کیسے نافرم یہ مقام ہے شوہر کا اگر عورت دین ہوگا تو شوہر کا ادب کرے گی تو شوہروں کیا فرمایا کیوں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کا اچھا سلوک کرے بات غور سے تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں اچھا سلوک کرے اور میں تم سب میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں گھر میں میں لو تم سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کا اچھا سلوک کرے اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کو بہتر سلوک کرنے والا ہوں جو بات یہ بات بڑھے گی کس کام میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا نہیں کرے گا کرے گا نہیں کرے گا بھائی ہاں بیوی کا اکرام کرے گا بیوی سے محبت کرے گا شفت کرے گا جی۔ اس کی کوتاری کو معاف کرے گا درگزر کرے گا ایک ایک جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ مرورا حضور پاسم میں تو وہاں میں جشن ہو گیا مدینہ میں جشن ہو کے کہا تو شو جائے مدینہ روشن ہو گیا لوگ خوش ہو گئے مسرت کی لہر دوڑ گئی لڑکیاں گانا گانے لگی آپ کی مسرت میں استقبال میں سب جمع ہوئے اور سب جو حیثیت والے تھے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں تحفہ دینے لگے یہ لیجیے یہ لیجیے ایک بیوہ آئی آپ کی خدمت رسول سب نے آپ کو تحفے دیے میں غریب بیوہ ہوں میں کچھ میرے پاس ہے نہیں کچھ دینے کو یہ میرا بچہ ہے انس دس سال کا ہے میں اس کو آپ کی خدمت دے دیتی ہوں یہ آپ کی خدمت کرے گا آپ اپنے خدمت میں لے لیجیے آپ نے بولا بہت اچھا انس حضرت انس صاحب خدمت میں رہے کتنے دن دس سال سنیے آپ یہ بات غور سے سنیے غور سے غور کیجیے دس سال رہے آپ خدمت میں حضرت فرماتے اس پوری دس سال کی مدت میں ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک ہفتہ نہیں پوری دس سال کی مدت میں حضور نے فرما حضور نے فرما حضور نے یہ اے انس نے کیوں کیا اے انس نے یہ کیوں نہیں کیا کتنا و تحمل تھا آپ کے میں اے انس نے کیوں کیا غلطی تو ہو جاتی ہے بچے تھے کبھی زبان سے نکلا اے انس تم نے کیوں کیا اے انس تم نے کیوں نہیں کیا ایک دو مہینے کی بات نہیں کتنی دس سال کتنا تحمل ہوگا کتنا صبر ہوگا کتنا درگزر ہوگا پہاڑ تھے پہاڑ تھے پہاڑ تھے ہمیں آپ نے کہا میرے راستے پہ چل دو ہر میرے راستے پہ چلو ہم اس راستے پہ ہیں ارے بولو ہم اس راستے پہ ہیں بیوی ذرا تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہم برس پڑتے ہیں یہ ہماری ہمارا دین ہے دین صرف نماز کا نام نہیں بھائی یاد رکھو دین تو پوری زندگی کا نام ہے دین کے پانچ شعبے ہیں ایمانیات عبادات معاملات معاشرہ اخلاق پانچ شعبے ٹھیک ہو جائیں تو کہا جائے گا اس آگے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصد میں تھا میں پورے پورے داخل ہو جاؤ نہیں بس نماز ہے روزہ نہیں یہ پورا دن نہیں ہے یہ پورا دن نہیں ہے سب برباد جائے گا اگر پورا دن ہی ہوا ایک دفعہ تشریف لائے حضور پاس سہارا موجود تھے آواز آ رہی ہے بھائی جی آ رہے ہر طرف آ رہی ہاں آ رہی تشریف لائے کرام موجود تھے پوچھا بھائی بھائی غریب کون ہے سنو غور سے بات غریب کون ہے صاحبہ سیدھے ساتھ کہا کہ حضرت جس کے پاس جنام نہ ہو وہی غریب ہے فرمایا نہیں میں سنا تمہیں غریب کون ہے فرمایا فرمایا عرض فرمایا غریب وہ ہے جسے بہت نمازیں پڑھی بہت روزے رکھے بہت حج کیے بہت نیکیاں کی بہت نیکیاں بغیر اس کے ساتھ ساتھ اس نے غیبتیں کی اس نے تہمتیں لگیں لوگوں کا مال دبایا لوگوں کی زمین دبائی کل قیامت کے دن آیا اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو یقین تھا کہ میں سیدھا جنت میں جاؤں گا ماں حساب کتاب کا دن میں مطلب تو حساب کتاب میں ایسا ایسا حساب کتاب ہوگا او ہو ہو ایسا حساب کتاب کا دن ہے ماں کہ اگر کسی سینگ والی بکری نہیں کسی بے سینگ والی کو بکری کو مارا ہوگا اور وہ بکری بیچاری بے سینگ والی مار کھا کے چلی گئی ہوگی تو آتا ہے روایت میں اللہ تعالیٰ قیام دونوں کو زندہ کریں گے دونوں کو زندہ کریں گے جو بے سینگ والی میں بکری تھی اس کو سینگ لگوائے گئے تو کہا جائے گا تو بدلہ لے دن کا یہ سینگ والی سے جو اس مارا تھا تجھے ایسا انصاف ہوگا اس دن انصاف کا دن انصاف کا دن ہوگا ہاں اتنا انصاف ہوگا دونوں کو زندہ کیا جائے پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا تو وہ کوئی لوگ کہیں گے اے اللہ کے اے اللہ آپ اس کو بعد میں جنت میں بھیجیے پہلے ہمارے حقوق دلوا دیجیے کیا ہے تمہارے حقوق جی اس نے اب سب کے حقوق آنے شروع ہوں گے کسی قیمت کی تھی کسی تہمت لگائی تھی کسی مال لبایا تھا سب کے حساب کتاب ہوں گے حساب کتاب ہوتے ہوتے ہوتے حقوق اب سے ہاں پیسہ کہاں ہوگا ہاں پیسہ کہاں ہوگا بھائی روپیہ ہوگا کیا قیامت کے دن کسی کے ہاتھ میں ہاں کیا دیا جائے گا نیکیاں نیکیاں دی جائیں گی نماز ایک کے پاس روز ایک کے پاس حج کا سواب ایک کے پاس تلاب کے سواب ایک کے پاس ان کا سب یہاں تک کے یہاں تک کے اس کا دامن ساری نیو خالی ہو جائے گا ہزاروں ہزار لاکھ لاکھ لے کے لے کے گیا تھا اور لوگوں کے حق مارے دنیا میں ان کے خود دینے میں اس کے اس کا دامن سارا خالی ہو گیا نیکیوں سے بجائے جنت میں آ گئی یہ سیدھا میں جائے گا دین اس کا نام ہے صرف نماز روزہ نہیں ہے ہاں صرف نماز روزہ نہیں ہے اس واسطے تبلیغ میں کیا کہا جاتا ہے اللہ کے کہتے میں صرف نماز کی نماز نہیں بھائی نماز نہیں صرف یہ پورا دین سکھانے والی نماز نہیں تبلیغ کو بدنام مت کرو بھی یہ پورا دین سکھانے والی ضرورت ہے جا کے آتا ہے ابتدا ہو جاتی ہے دین سیکھنے کی اس کی جی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ نماز بھی ہو جاتا ہے روزہ رکھنا شروع کرتا ہے داڑھی رکھنا شروع ہوتا ہے معاملہ ٹھیک کرتا ہے جتنے معاملہ ٹھیک آہستہ آہستہ آہستہ معاملات معاشرہ سب ہاں میں بتاؤں آپ کو اسی حیدرآباد میں یاد کیا شروع میں اجتماع ہوا پہلا اجتماع ہمارے خیتراب کی مسجدوں یہ اجتماع جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کئی برسوں کی محنت کے بعد کہہ رہا بھائی ہاں پیرو میں جب ہوتا تھا خیراب کی مجھے ہوگا جانتے ہیں حیدرآباد شہر کو جانتے ہیں خیریباد کی ہوگا ایک طرف اجتماع میں ایک طرف لوگ ٹھہرے کھانے کا جی شمال میں اجتماع اجتماع کے لیے ڈیرا لگ گیا تھوڑا سا ادھر جروم میں کھانا کھلانے کا نام ہوگا پیچھے پکوان تھی بس سامنے